وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے